ملاقات کے آداب ملاقات کے وقت مسکرات چہرے سے استقبال کیجیے مسرت و محبت کا اظہار کیجیے اور سلام میں پہل کیجیے اس کا بڑا ثواب ہے سلام اور دعا کے لیے ادھر ادھر کے الفاظ نہ استعمال کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم استعمال کیجیے پھر موقع ہو تو مسافہ کیجیے مزاج پوچھیے اور مناسب ہو تو گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے الفاظ السلام علیکم بہت جامع ہیں اس میں دین و دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی خیر و آفیت شامل ہے یہ بھی خیال رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً چھڑانے کی کوشش نہ کرتے انتظار فرماتے کہ دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھوڑ دے جب کسی سے ملنے جائیے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیے میلے کچیلے کپڑوں میں نہ جائیے اور نہ اس نیت سے جائیے کہ آپ اپنے بیج بہا لباس سے اس پر اپنا رواب قائم کریں جب کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو پہلے اس سے ملاقات کا وقت لے لیجئے یوں ہی وقت بے وقت کسی کے یہاں جانا مناسب نہیں اس سے دوسروں کا وقت بھی خراب ہوتا ہے اور ملاقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے گر جاتا ہے جب کوئی آپ کے یہاں ملنے آئے تو محبت آمیز مسکراہٹ سے استقبال کیجیے عزت سے بٹھائیے اور حسب موقع مناسب خاطر توازہ بھی کیجیے کسی کے پاس جائیے تو کام کی باتیں کیجیے بیکار باتیں کر کے اس کا اور اپنا وقت ضائع نہ کیجیے ورنہ آپ کا لوگوں کے یہاں جانا اور بیٹھنا ان کو کھلنے لگے گا کسی کے یہاں جائیے تو دروازے پر اجازت لیجیے اور اجازت ملنے پر السلام علیکم کہہ کر اندر جائیے اور اگر تین بار السلام علیکم کہنے کے بعد کوئی جواب نہ ملے تو خوشی خوشی لوٹ آئیے کسی کے یہاں جاتے وقت کبھی کبھی مناسب تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیے تحفہ دلانے سے محبت بڑھتی ہے جب کوئی ضرورت مند آپ سے ملنے آئے تو جہاں تک امکان میں ہو اس کی ضرورت پوری کیجیے سفارش کی درخواست کرے تو سفارش کر دیجئے اور اگر اس کی ضرورت پوری نہ کر سکے تو پیار بھرے انداز میں منع کر دیجئے خامخواہ اس کو امیدوار نہ بنائے رکھیے آپ کسی کے یہاں اپنی ضرورت سے جائیں تو مہذب انداز میں اپنی ضرورت بیان کر دیجئے پوری ہو جائے تو شکر ادا کیجئے نہ ہو سکے تو سلام کر کے خوش خوش لوٹ آئیے ہمیشہ یہی خواہش نہ رکھیے کہ لوگ آپ سے ملنے آئیں خود بھی دوسروں سے ملنے جائیے آپس میں میل جول بڑھانا اور ایک دوسرے کے کام آنا بڑی پسندیدہ بات ہے مگر خیال رکھیے کہ مومنوں کا میل جول ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے ہوتا ہے ملاقات کے وقت اگر آپ دیکھیں کہ ملنے والے کے چہرے یا داڑھی یا کپڑوں پر کوئی تنکا یا کوئی اور چیز ہے تو ہٹا دیجئے اور اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کرے تو شکریہ ادا کیجئے اور یہ دعا دیجئے مسح اللہ عن کا ماں تکرہ اللہ آپ سے ان چیزوں کو دور فرمائیں جو آپ کو ناگوار ہیں رات کے وقت کسی کے یہاں جانے کی ضرورت ہو تو اس کے آرام کا لحاظ رکھیے زیادہ دیر نہ بیٹھیے اور اگر جانے کے بعد اندازہ ہو کہ وہ سو گیا ہے تو بغیر کسی کڑھن کے خوش خوش واپس آ جائیے چند افراد مل کر کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو گفتگو کرنے والے کو گفتگو میں سب کی نمائندگی کرنی چاہیے گفتگو میں اپنی امتیازی شان ظاہر کرنے اپنی اہمیت جتانے اپنے ساتھیوں کو نظر انداز کرنے اور مخاطب کو صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے